أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر اور اگر ہم جلدی اور اگر اور اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو استعجالهم بالخير جس طرح وہ چاہتے ہیں اچھائی کی جلدی نقضي اليهم اجلهم تبھی ختم ہو جائے ان کا اجل ان کا وقت فنظر الذين لا يرون لقاءنا اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ باطل کے اندر حیران رہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹ کر یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر فلما کشفنا عنہ درہ اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مر کلم یدعنا الى در مسخ تو ایسے گزرتا ہے کہ کبھی اس نے اپنی تکلیف میں ہمیں پکارا نہیں تھا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون اور اسی طرح ہم نے سجایا ہے اپنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو جس اس کی بدلی میں جو وہ کرتے تھے وعلیکم السلام و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کل کا سبق تھا آج ہم آگے پڑھیں گے من عزم اللہ ولقد اہلکن القرون من قبل کم لما ظلم و جا رسول ہم بالبینات و ماکان المین کزال امین قدال کا نجز القعم المجرمین تم باجالم خلا اِفل اردم وادیم لینن ذرقی فامرون ولقت اور البتہ تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کیا القرونہ زمانوں کو من قبلکم تم سے پہلے وجاعت ہوں اور لائے ان کے پاس رسول ان کے رسول بالبیناتی واضح دلیلیں و ماں کانو اور نہیں تھے وہ لیؤمنو کے ایمان لاتے کزالی کا اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم قوم کو مجرم لوگوں کو سما پھر جاقم ہم نے بنایا تم کو خلائفہ خلیفہ جانشین فل فلعری زمین میں مم بعدہم ان کے بعد لینن زورا تاکہ ہم دیکھیں کئی فاتح کیسے تم عمل کرتے ہو و ادا ت علیہم آ نعن ایتی الجنا علی قا ان قرآن غ رحادا اُبدل ہُو الماقون اُبدلا من تلقا نفسی ان اتباح الیہ انی اخاف ان عصی تو غبی یادا بایو من حضیم و ادا اور جب تتلا علیہم پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بیناتن ہماری واضح آیات آیاتنا ہماری آیات بیناتن واضح واضح اللہ دینا تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے لقا آنا ہماری ملاقات کی ای تی لے بقرآن کوئی قرآن غیر غیرا اس کے علاوہ او یا بد دل ہو اس کو بدل دے قل کہہ دیجئے ما یقون لی نہیں ہے میرے لیے ان ابدلا ہوں کہ میں اس کو بدلوں من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا اللہ مگر ما اس چیز کی یو جو وہی کی گئی ہے ادیا میری طرف انی اخافو یقیناً میں ڈرتا ہوں ان تو اگر میں نافرمانی کروں رب بھی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے لو شاہ اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم فقد فیکم عمرا من افلا تعقلون قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی ما تلوتہ نہ میں تلاوت کرتا نہ میں پڑھتا اس کو علیکم تم پر ولا ادراکم اور نہ تم کو معلوم کرواتا بھی ہی اس کے بارے میں یا نہ تم کو خبر دیتا اس کی فقد بس تحقیق تو میں رہا ہوں فی کم تم میں عمرن ایک عمر من قبلی ہی اس سے قبل تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ولقد اہلک نل قرون من قبل اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا زمانوں کو تم سے پہلے لما ظالم جب انہوں نے ظلم کیا یعنی تم سے گزشتہ زمانوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا و جاعت ہم رسول ہم بالبیناتی اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے و ماں کانو اور وہ ہرگز ایسا نہیں تھے کہ ایمان لاتے یعنی وہ لوگ بینات کو دیکھنے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں تھے تو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا کدالی کا نجزل قوم المجرمین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو ثم جعلناکم خلائف فی الارض پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنا دیا من بعدہم ان کے بعد لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی کہ ان لوگوں کا تمہیں نائب بنایا انہیں ہلاک کرنے کے بعد ان کی جگہ پر زمین پہ تمہیں لے آئے تاکہ تمہارے اعمال دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں کہ بندوں نے کیا کرنا ہے لیکن اللہ رب العالمین بندوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ بات ثبت ہو جائے اور ان کا یہ عمل سب کے سامنے واضح ہو جائے وحداتُ الہم آیاتنا آیات و اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں قال اللہ دین علیہ ارجون علی قا تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایتی بھی قرآن غیر حاضہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ او بدل ہو یا اس کو بدل دو ما یقون ان دولہ نفسی کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں ان اتبع الا ما الیہ میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے وہی ہی کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے جو بھی اقوال ہیں جو افعال ہیں آپ کی تقریرات یعنی خاموشیاں ہیں وہ سب وہی الہی کے تابع ہیں وہی الہی کی پیروی میں ہیں انی اقاف ان عصی تو ربی آداب یومن عظیم میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب سے یعنی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس عذاب سے دو چار نہ ہو جاؤں لہذا میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے وہی ہے میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کلو شاہ اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا اور نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں خبر دیتا فقد لبثت فیکم عمرا من ہی افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تم سے تمہارے اندر اس سے پہلے بھی ایک عمر گزار چکا ہوں یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ قرآن نازل نہیں کیا میری طرف وہی نازل نہیں کی اس وقت تک میں نے تمہیں کوئی احکامات جاری نہیں کیے کوئی تمہیں یعنی کہ ایسی باتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی جب اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ نازل کیا ہے تو میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پھر سن لیں ولاقد اور البتہ تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کیا القرونا زمانوں کو من قبل تم سے پہلے لما ظالم جب انہوں نے ظلم کیا وجاعت تو ہم اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبیناتی وعدے دلائے لے کر بماں کانو لی اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے کدالی کا اسی طرح نج القوم قوم المجرمین ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو ثم جالنا پھر ہم نے بنایا تم کو خلا افاط فی الارضی فل زمین میں من بعدہم ان کے بعد لنن زورا تاکہ ہم دیکھیں کیفا تعملون کیسے تم عمل کرتے ہو و ادا تطلا اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا بینات ہماری آیات بینات واد آیات قال الذین لا یرجون لقاءنا کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کرنے کی یعنی قیامت کے دن کی ایتی بھی قرآن لے او قرآن غیر رحضا اس کے علاوہ او بدل ہو یا اس کو بدل دو قل کہہ دیجئے ما یقون لی نہیں ہے لائق میرے یا نہیں ہے ممکن میرے لیے ان ابدلا ہو کہ میں اس کو بدلوں تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا اللہ مگر ما صرف اس چیز کی یوحا ہا جو وہی کی گئی ہے میری طرف انی اخاف ہوں میں ڈرتا ہوں ان عصی تو اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل کہہ دیجئے لو شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی ما تلوتہ علیکم نہ میں تلاوت کرتا اس کو تم پر ولا ادراکم بھی اور نہ تمہیں اس کی خبر دیتا فقد لبیتو پس تحقیق میں رہ چکا ہوں فیکم تم میں عمرن ایک عمر من قبلی ہی اس سے قبل اس سے پہلے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے جی یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کی کلاس کا اختتام ہوا